ابو اسامہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا مجھے کبھی کسی خاتون پر ایسا رشک نہیں آتا تھا جیسا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا حالانکہ مجھ سے نکاح کرنے سے تین سال قبل وہ فوت ہو چکی تھی کیونکہ میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر سنتی تھی آپ کے رب عز و جل نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کو جنت میں موتیوں کی شاخوں سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دیں اور بے شک آپ بکری ذبح کرتے پھر اس کے پارچوں کو ان کی سہیلیوں کی طرف بھیج دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 6277